جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے اس سے بغیر اجازت بات کرنے کا کسی کو اختیار نہ ہوگا